حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا وہ کہہ رہا تھا لبائی کا ان شبرما میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا شبرما کون ہے اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے یا قریبی ہے آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرنا سننے ابو داود حدیث نمبر 1811